بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بظنين ايك استدلال اسه ہوتا ہے وما هو على الغيب بظنين اور نہیں ہے وہ غیب کے بارے میں بخیل ملفوظات حصہ اول صفحہ نمبر تیس جاء الحق صفحہ نمبر چھپن اور ستاون مقیاس حنفیت صفحہ نمبر تین سو تین ان تینوں کتابوں میں اس آئر سے استدلال کیا گیا اور استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ بخل وہاں ہوتا ہے جہاں چیز ہوتی ہے اگر آدمی کے پاس مال ہو اور وہ نہ دے تو اس کو بقیر کہا جاتا ہے جس کے پاس مال ہی نہ ہو تو وہ کیا دے گا اس کو پھر فقیر نہیں کہتے اس کو فقیر اور غریب کہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس غیب کا علم ہے جب بھی تو آپ سے بخل کی نسبت کی نفی کی جا رہی ہے اگر غیب کا علم نہ ہوتا تو بخل کی نسبت کی نفی کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ ہے طریقہ استدلال کا اس کا جواب نمبر ایک جواب تو یہی ہے کہ یہ آیت بھی مکی ہے یہ کیا ہے مکی ہے اگر آپ کے پاس غیب کا علم تھا تو اس کے بعد قرآن کی باقی آیت اور صورتوں کو پاروں کو اتارنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس لیے کہ وہ تو آپ کو پہلے سے معلوم تھی الاتقان میں بھی یہی لکھا ہے کہ یہ آیت مکی ہے صفحہ نمبر پچیس جلد نمبر ایک اور روح المعانی جلد نمبر تیس صفحہ نمبر انچاس میں بھی یہی لکھا ہوا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہوا کی ضمیر و ما ہوا میں ہوا ضمیر جو ہے اس میں اختلاف ہے مفسرین کا اکثر مفسرین نے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا ہے لیکن کچھ مفسرین نے اس کو قرآن کی طرف لوٹایا ہے کہ اس کا مرضی کیا ہے قرآن ہے اور تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدی صدیبی رحم اللہ نے اور صفحہ نمبر نوے میں اور تفسیر حقانی میں مولانا عبدالحق حقانی رحم اللہ نے جن نمبر آٹھ صفحہ نمبر چون میں یہی معنی مراد دیے ہیں کہ اس کو قرآن کی طرف لوٹایا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں لوٹایا دو جواب ہو گئے تیسرا جواب یہ ہے کہ وما ہو عاد الغیب میں علی فلام کے بارے میں الغیب کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے الغیب کی تفسیر میں کیا ہے اختلاف ہے ان لوگوں نے اس سے استدال کی ایک صورت استعمال کی ہے کہ الغیب میں علی فلام ہے اور یہ استغراقی ہے علی فلام کیا ہے استغراقی حالانکہ یہ خلاف اصل ہے علی فلام جو ہے وہ اس جنس یا عہد کے لیے ہوتا ہے اگر اس کے لیے ممکن نہ ہو اور کوئی قری نہ ہو تو پھر استقرار کے لیے ہوتا ہے تو باہر الغیب کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے کہ الغیب سے کیا مراد ہے مشہور مفسر قطع رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غیب سے مراد قرآن مجید ہے غیب سے کیا مراد ہے قرآن مجید معالم و تنزیل جن نمبر نو صفحہ ایک سو تیس اور تفسیر خازن واضح کہتے ہیں کہ وما ہوا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب ای الوحی وخبر السماء ومطلع علیہ مما غائبا عن علمه من القصص والانباء کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غیب کے بارے میں بخیر نہیں ہے کون سا غیب کون سا غیب وحی یعنی نزول وحی و خبر سما اور آسمان کی خبریں جو آپ کے پاس بذریعہ وحی کے آتی تھیں اور وہ چیزیں کہ جن کا علم آپ سے غائب تھا وہ کیا چیزیں ہیں قصص یعنی پچھلے انبیاء کے قصے یا آنے والے فتنوں کے قصے ولانبا اور خبریں تفسیر خازن جن نمبر چھ صفحہ چار سو چھیاسٹھ اور یہی مطلب تقریباً جلالین میں بھی بیان کیا صفحہ چار سو نوے میں تفسیر مظہری جن نمبر دس صفحہ نمبر دو سو گیارہ میں بھی یہی مطلب بیان کیا گیا ہے تفسیر عزیزی صفحہ نمبر نوے میں بھی یہی مطلب بیان کیا گیا ہے اور تنویر المقیاس صفحہ نمبر چار سو چھیاسٹھ جن نمبر چھ اور تفسیر مدارک جن نمبر چھ صفحہ چار سو چھیاسٹھ اس میں بھی یہی مطلب بیان کیا گیا ہے یہ تو ہو گئی وہ صورت جب کہ وہ میں ہو عددیب بزونین میں بزونین کا دفعہ ذوات کے ساتھ ہو لیکن دوسری متواتر قرعت میں یہ زوا کے ساتھ بھی ہے بزونین اور وہ بھی متواتر قرات ہے حافظ ابن کثیر اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس کو نقل کر کے کہا کہ یہ بھی کیا ہے متواتر اور زنین جو ہے اس کے معنی متہم ہونے کے ہیں کسی پر تہمت کا لگنا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ غیب کی خبریں بتلانے میں آپ پر کوئی تہمت نہیں ہے آپ متحم نہیں اور ظاہر ہے کہ اگر یہ بے زنین یعنی ذاکی کی کو اختیار کیا جائے تو پھر اس سے مسئلہ علم غیب پر استداد کسی بھی صورت میں درست نہیں بیٹھتا تفسیر بیزاوی تفسیر خازن اور ابن کثیر وغیرہ نے اس خیرات کو ذکر کیا ہے آخر میں سب سے مزیدار جواب اعلی حضرت عظیم المرتبت حضرت مولانا علامہ شاہ احمد رضا خان بریزوی صاحب لہو میں لہو والی خالص الاعتقاد صفحہ نمبر پچیس میں لکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ لیغفر لک اللہ آیت نازل ہوئی آپ کو انیس سال تک اپنی مغفرت کا علم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت ہوگی یا نہیں یہ علم آپ کو نبوت کے بعد بھی انیس سال تک نہیں تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تب آپ کو پتہ چلا کہ آپ مغفور ہیں تو اعلیٰ حضرت صاحب جو ہیں وہ خود انیس سال تک مغفرت جیسی واضح چیز کی بھی نفی کر رہے ہیں تو دوسرا عید مغرب تو بہت دور کی بات ہے یہ سمجھ میں آ گیا اگلی دلیل وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من ہی من يشاء اللہ ایسا نہیں کہ تمہیں مطالعے کر دے غیب پر ہاں اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اس سے استدار کیا ہے اعلی حضرت نے حسام الحرمین صفحہ 108 میں اور ملفوظات حصہ اول صفحہ نمبر 28 میں اور مول عمر اشروی نے مقیاس عنفیت میں صفحہ 335 اور مفتی احمد یار خان نے جا الحق صفحہ نمبر 48 میں یہ سمجھ میں کہ اس سے کیا مراد ہے غیب ولا کن یش طبی مر رسول ہی میشا اللہ اپنے رسول میں سے جس کو چاہے غیب کے علم عطا کرنے کے لیے منتخب کر دیتا ہے اور اس کو غیب کا علم دے دیتا ہے اس طریقے سے استدلال ہے اس سے اس کا پہلا جواب تو یہ ہے یہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی ہے جس کے بعد سولہ مزید صورتیں نازل ہوئی اگر سارا علم غیب آپ کو دے دیا گیا تو پھر اس کے بعد کسی صورت کے نازل ہونے کی ضرورت نہیں تھی از اتقان جن نمبر ایک صفحہ پچیس میں دوسرا یہ کہ ولاکن یش طبی مر رسولی معیشہ عید اطلاعی باعظت غیب سارا علم غیب نہیں بلکہ کچھ مغیبات کا علم اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے یہ مطلب بیان کیا ہے اس کا تفسیر بیزاوی تفسیر خازن تفسیر معالم التنزیل تفسیر جامع البیان تفسیر مظہری اور تفسیر مدارک اور تفسیر تنویر المقیاس یہ تنویر المقیاس اور مدارک یہ ساتھ ساتھ چھپی ہوئی ہیں اس لیے ان کا حوالہ اور صفحہ نمبر ایک ہوتا ہے اور چونکہ یہاں پر بھی الغیب میں عدی ہے تو عدی کو وہ قرار دیتے ہیں اور اسے مطلب مراد دیتے ہیں لیکن اس کا جواب وہی ہے کہ علی میں اصل استغراق نہیں ہے بلکہ جنس اور عہد ہے یہی مطلب بیان کیا ہے تدویر صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ میں اور احکام الاحکام ابن دقیق العید کی جن نمبر ایک صفحہ نو میں اور حاشیہ متول میں عبدالحکیم سیاد بوٹی رحم اللہ نے صفح ایک سو سینتیس میں اور حاشی عبدالغفور صفحہ نمبر دو میں جی بھی ہو گیا آگے جو استدلال ہے وہ تو بڑا عجیب و غریب ہے کہتے کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سارا سکھا دیا وکان فضل اللہ علی کے عظیم اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے جا الحق صفحہ نمبر انچاس اور پچاس مقیاس یا نفیت صفحہ نمبر تہتر یہ آیت جو ہے یہ سنچار ہجری میں نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر کئی صورتیں نازل ہوئے ہیں کہ جس میں کیا کہا ہے کلّہ نفسی نفم ولا ضر الم شاء اللہ ولاکن تو عالم الغیب لسکثر تو من القیر و محمد یسو یہ آیت ہے یہ بھی اس کے بعد نازل ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ تو ابن ابیرق یہ منافق تھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بنایا تھا سازش کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کی پیشگی خبر دے دی اس آیت سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے شان نزول اس کا یہ ہے تیسری بات یہ ہے یہ تیسرا جواب تو بہت ہی زبردست ہے کہ اگر وہ عالم کمالم تکن تعلم جو ہے اس سے مسئلہ عالم غیب ثابت ہوتا ہو تو پھر ہر ہر امتی عالم الغیب ہے کیوں اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا وہ جوم تم ولا تعالم تم الانسان عالم السان يعلم اب ان تمام آیات میں عام امتی مراد ہیں تو پھر ان امتیوں کو بھی عالم الغیب ماننا پڑے گا اور ظاہر ہے کہ امتیوں کو عالم الغیب یار لوگ بھی نہیں مانتے تو جب یار لوگ ان کو عالم الغیب نہیں مانتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی صفت دینا یہ موجب شرک ہے اور خطرہ ہے اس میں ایمان سے نکلنے کا چوتھا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں جو اصل استداد ہے ان کا وہ لفظ ماں سے ہے تکن اور یہ لفظ ماں جو ہے اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ عموم کے لیے ہے یہ کس کے لیے ہے عموم کے لیے تو عموم کا مطلب کیا ہوگا کہ غیب کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا علم آپ کو دے دیا لیکن اس کو مطلقاً عموم کے لیے قرار دینا یہ اصول فقہ سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے اس لیے کہ اصول فقہ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ عموم کے لیے آتا ہے لیکن خصوص کے لیے بھی آتا ہے ادمنار معنور الانوار صفحہ نمبر اناسی پر یہی لکھا ہے اس کے علاوہ شرح مواقف صفحہ نمبر چار سو بائیس پر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے عموم اور خصوص دونوں کے لیے آتا ہے اور پانچواں جواب اس کا یہ ہے کہ وعلم کا مین الاحکام و امور دین معلوم تکن تعلم اس کا تعلق امور شرعیہ سے ہے امور غیر شرعیہ اس میں شامل نہیں یہ مطلب اس کا بیان کیا ہے تفسیر معالم التنزیل جن نمبر ایک صفحہ دو سو پچپن میں اور تفسیر ابن کثیر جن نمبر ایک صفحہ پانچ سو چون میں آگے جو آیا تھے فاؤ الاب ہی ما اوحا فاؤ ادا آبد ہی ما اوحا اللہ نے معراج پر بلا کر ان یعنی غیب دے دیا تو اس کے جواب میں ایک تو یہی ہے کہ اس میں لفظ استعمال ہوا ہے جو عموم اور خصوص دونوں کے لیے آتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ واقع معراج کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور معراج کے موقع پر اس کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکی ہے تو اس کے بعد کتنی ساری صورتیں اور کتنے سارے احکام نازل ہوئے تو اگر آپ کو پہلے سے علم غیب دے دیا گیا تو پھر اس میں وحی نازل کرنے کی اور صورتوں کے نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی